بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے فی القدر ہم نے اس قرآن کو شب قدر میں نازل کرنا شروع کیا وما ما لت القدر اور تمہیں کیا معلوم کہ شب قدر کیا ہے لیلت القدر خیر من الف خو شب قدر ہزار مہینے سے بہتر ہے تنزل الملائکت والروح فیہا ربهم من کل امر اس میں فرشتے اور روح القدس ہر کام کے انتظام کے لیے اپنے پروردگار کے حکم سے اترتے ہیں سلام مطلع الفجر یہ رات طلوع فجر تک امن و سلامتی ہے